سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مقاعد میں تین تین دفعہ وضو کیا آپ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے آپ نے ان سے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے کہا جی ہاں حدیث نمبر سات سو آٹھ مسند احمد